بندہ مومن کی زندگی کا جو نقشہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سامنے آتا ہے اسے دو جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے مومن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے مزین اور اس کی سوچ مثبت انداز فکر سے عبارت ہوتی ہے میری زندگی کا مقصد انہی دو چیزوں کا فروغ ہے میں نے زندگی میں جو لکھا اور جو کہا وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ اسی مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ رہا ہے پیش نظر مجموعہ بس یہی دل میرے ان مضامین پر مشتمل ہے جو پچھلے کئی برسوں میں لکھے گئے ہیں ان مضامین سے میرا مقصد لوگوں میں ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا تھا جس کے لیے خدا کی ذات صفات اور اس کی ملاقات زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے اور جو بدترین حالات میں بھی امید کے ساتھ جینا سیکھ لے یہی وہ صفات ہیں جو کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی مطلوب شخصیت بناتی ہیں یہی وہ شخصیت ہے جسے قرآن قلب سلیم کہتا ہے اور جس کا بدلہ جنت کی ختم نہ ہونے والی ابدی بادشاہی ہے میں نے اس شخصیت کو اس مجموعے میں بس یہی دل کا عنوان باندھ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مضامین قارین میں خدا کی مطلوب شخصیت کی تشکیل کا ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوں گے ابو یاہیا پندرہ جون دو ہزار بارہ